حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا یہ آرابی یعنی بدوی لوگ تمہاری اس نماز کے نام کے معاملے میں تم پر غالب نہ آ جائیں خبردار بلا شبہ یہ عشاء ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو تینتالیس